چڑیا اور چھوٹی لڑکی ایک درخت اور پرندہ اچھے دوست تھے ایک دن درخت پر پھول آنے لگے بہت خوشی محسوس ہوئی تو اس نے چڑیا کو دو خوبصورت پھول دیے چڑیا نے ایک پھول اپنے گھونسلے میں رکھا اور پھر دوسرے کے ساتھ اڑ گئی میں یہ پھول کسی اور کو دے دوں گی اس نے سوچا یہ انہیں خوش کر دے گا تھوڑی دیر بعد چڑیا نے ایک خوبصورت باغ دیکھا وہاں بہت سے مختلف قسم کے پھول تھے آہ ان پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی چڑیا نے باغبان کو ایک درخت کے نیچے آرام کرتے دیکھا یہ سوچا اس باغبان کو پھول بہت پسند ہے کیا میں اسے اپنا پھول دوں چڑیا اڑ کر ایک شاخ پر جا بیٹھی باغبان نے اسے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا شاندار پھول تم نے پکڑ رکھا ہے برا کرم یہ مجھے دے دو میں اسے ایک پیالے میں رکھ دوں گا جہاں سب اسے دیکھیں گے وہ سوچیں گے کہ میرا باغ دنیا کا بہترین باغ ہے یہ سن کر چڑیا غصے سے اڑ گئی لیکن جلد ہی یہ پرسکون ہو گیا اور دوبارہ اپنی تلاش شروع کر دی تھوڑی دیر بعد اس نے رنگوں کا ایک جھرمٹ دیکھا بہت سارے خوبصورت رنگ چڑیا نے قریب آ کر دیکھا کہ ایک آدمی کپڑے پر کڑائی کر رہا ہے چڑیا نے سوچا یہ آدمی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتا ہے میں اسے پھول دوں گی یہ اڑ کر قریب ہی بیٹھ گئی چڑیا کو دیکھ کر آدمی خوش ہوا اس نے کہا آ تمہارے پاس اتنا شاندار پھول ہے برائے مہربانی اسے مجھے دو میری کڑھائی میں اس مخصوص ڈیزائن کی کمی ہے اگر میں اسے شامل کروں تو میری کڑھائی دنیا میں سب سے بہترین ہوگی میں یہ کپڑا بادشاہ کو تحفے میں دوں گا اور ہر کوئی میرے بارے میں جان جائے گا چڑیا غصہ پھر سے ہوئی اور وہ اڑ گئی پھر نیچے جھانک کر دیکھا تو کبوتروں کا جھنڈ نظر آیا ایک عورت انہیں اناج کھلا رہی تھی لگتا ہے یہ خاتون پرندوں کی دلدادہ ہے میں اسے پھول دوں گی اس نے سوچا چنانچے یہ اڑ کر بھوکے کبوتروں کے پاس جا بیٹھی اس خاتون نے چڑیا کو دیکھا اور چیخ کر بولی ارے تمہارے پاس بہت خوبصورت پھول ہے براہ کرم اسے مجھے دے دو میں اسے دیوتاؤں کو پیش کروں گی اور میری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی چڑیا پھر غصے سے اڑ گئی اچانک اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اکیلی چل رہی ہے وہ سر پر پانی کا برتن اٹھائے ہوئے تھی چڑیا تیزی سے نیچے اڑ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گئی پھر اس نے خوبصورت پھول اس کے بالوں میں ڈال دیا لڑکی چڑیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس سے بھی زیادہ حیران ہوئی جب اسے اپنے بالوں میں پھول پھسلتے ہوئے محسوس ہوا چڑیا نے اس سے کہا یہ تمہارے لیے ہے تمہاری کوشش کے لیے جو اس پھول کی طرح خوبصورت ہے سشمیتا بینرجی